ابو عاصم سحاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سے سنا کہہ رہے تھے مجھ ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا مقام نقی سے لایا جو ڈھانپا ہوا نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے اس کو ڈھانپا کیوں نہیں اگر ڈھانپنے کو کچھ نہ تھا تو ایک آڑی لکڑی ہی اس پر رکھ لیتا ابو حمید یعنی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں رات کے وقت مشکیزوں کو باندھنے اور دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بیالیس